حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت میں رضی اللہ تعالیٰ کی مورتار بکری کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال لے کر اسے رنگ کیوں نہیں لیا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو تینتالیس